شعبہ نے خبر دی انہیں عمر بن دینار نے خبر دی کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو وہ دو رکت نماز تحیت المسجد کی پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھیاسٹھ